welcome to lecture number thirteen of course on business mathematics and statistics Virtual University government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو ریشو پرپورشن کے کچھ سوال حل کیے اور پھر مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات چیت کی مرچنڈائزنگ کیا ہوتا ہے مرچنڈائزنگ میں کس ٹائپ کی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں اور اس ماڈیول میں کس ٹائپ کے مرچنڈائزنگ پرابلمس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ سب پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہوا آج کے لیکچر میں میں آپ کے لیے کچھ سوال مرچنڈائزنگ کے تین topics mark up mark down اور ڈسکاؤنٹ کے بارے میں لے کے آیا ہوں اس لیکچر میں ہم ہر سوال مینولی اور پھر مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ بھی کریں گے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اب آپ پروگریسولی ہر لیکچر میں مائکروسافٹ ایکسل کے استعمال کو بڑھائیں اس کورس کی ایک آؤٹ کم جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ سارے فارمولے سمجھ آئیں میتھڈ سمجھ آئیں بلکہ جب یہ کورس ختم ہو تو آپ مائکروسافٹ ایکسل میں ہر قسم کا مرچنڈائزنگ پرابلم حل کر سکیں اس کی آپ کے کیریئر میں بہت امپورٹینس تو آئیے اب سلائڈس کی طرف چلیں جیسے کہ میں نے ارض کیا lecture thirteen brief review of lecture twelve solve merchandising pricing problems involving markup up and down یہ بیسک سوال ہیں جو ہم حل کریں گے پہلا سوال مارک اپ کا حل کرتے ہیں اس سوال کو حل کرنے سے پہلے مارک اپ کا کانسیپٹ ریفریش کرنا ضروری ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن مارک اپ کے بارے میں اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ مارک اپ کی میں نے کئی ایگزامپلس آپ کو دی تھیں مارک اپ اسینشلی وہ مارجن ہے جو ایک کمپنی اپنی سیلف کاسٹ کے اوپر ایڈ کرتی ہے in other words self cost میں جب مارک اپ ایڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ سیل پرائز بن جاتی ہے سملرلی سیل پرائز سے جب مارک ڈاؤن کو سبٹریکٹ کر دیا جائے تو وہ نیٹ پرائز نکل آتی ہے تو یہ دو basic concepts mark up and mark down ان سب کانسیپٹس میں آپ نے دیکھا کہ بیسکلی پرسنٹیجز کا استعمال ہو رہا ہے پرسنٹ اور ساری کیلکولیشنز ریشو پرپورشن اور پرسنٹیج کے استعمال کے ساتھ ہوں گی تو آئیے یہ پہلی اگزامپل اسٹڈی کریں سوال یہ ہے a golf shop pays its wholesaler two thousand four hundred rupees for a certain club and then sells at for rupees four thousand five hundred what is the mark up آئیے تھوڑی سی بات کریں گولف ایک گیم ہے آپ کو معلوم ہے گولف کورسز بڑے شہروں میں موجود ہیں اور یہ بڑی پاپولر گیم سمجھی جاتی ہے اور صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے چونکہ اس میں آپ بال کو لے کے تو کافی ایکسرسائز کافی واک اس میں ہو جاتی ہے تو گولف کے سلسلے میں ایک شاپ کیپر اپنے جو گولف کلبس ہیں اس کی پرائز ڈٹرمن کر رہا ہے تو اس میں وہی پرنسپل اپلائی ہوگا کہ ایک پرائز دی ہوئی ہے ایک پرسینٹ مارک اپ دیا ہوا ہے پرائس کو اس پرسنٹ سے ملٹیپلائی کر کے اگر ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ ایکچوئل مارک اپ نکل آئے گا یعنی self cost multiplied by percent mark up divided by hundred یہ فگر مارک اپ نکل آئے گی اس کو جب آپ سیلف کاسٹ میں ایڈ کریں گے تو یہ سیل پرائس نکل آئے گی تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں یعنی یہاں پہ جو basic price wholesale dealer نے دی اس کی self cost two thousand four hundred rupees ہے اور پھر وہ اس کو سیل کر رہا ہے for rupees four thousand five hundred تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مارک اپ ریٹ کیا ہے یعنی پلیز نوٹ کہ یہ actual mark up in rupees نہیں پوچھا جا رہا بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ mark up rate that is percent mark up کیا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس میں ملازہ کیجیے میتھڈ کیا ہے first calculate the mark up in absolute terms in absolute terms آپ کیسے کریں گے کہ جو سیل پرائز ہے that is four thousand five hundred جو سیلف کاسٹ تھی that is two thousand four hundred ان دونوں کا difference two thousand one hundred ہے تو یہ مارک اپ پہلے آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ یعنی sale price minus self cost پھر آپ relative mark up work out کریں گے اوور دی اوریجنل اور اس کو آپ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں جس طرح سے سلائڈ پہ شو کیا جا رہا two thousand one hundred is some percent of two thousand four hundred اور اس کو ہم پھر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں two thousand one hundred is equal to x into two thousand four hundred آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں یہ سوال کیسے حل کیا گیا تو اس سے یہ اگلا پوائنٹ نکلا کہ relative mark up over the original price two thousand one hundred divided by two thousand four hundred is equal to x جب اس کو آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ 0.875 پوائنٹ جواب نکل رہا ہے اب یہاں نوٹ کریں کہ جواب جب فریکشن میں نکلے تو اس کو آپ ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر کے پرسنٹیج نکال سکتے ہیں یعنی پوائنٹ ایٹ سیون فائیو کو جب ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا تو جواب eighty seven point five percent آ گیا تو آئیے اس میتھڈ کو دوبارہ ریویو کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے اسینشلی آپ کا جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ تھا سیلف کاسٹ پھر آپ نے کیلکولیشن کی مارک اپ نکالنے کے لیے کہ سیل پرائز سے سیلف کاسٹ کو نکالا تو یہ مارک اپ ان روپیز آ گیا اب اس مارک اپ کا بیس اوبیسلی سیلف کاسٹ ہے سو ان ادر ورڈس اس مارک اپ کو جب سیلف کاسٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ فریکشن نکل آئے گا اور فریکشن کو جب ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرسنٹیج نکل آئے گی یعنی ویری سمپل میتھڈ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ بیس کیا ہے کہاں سے ہم کیلکولیشن شروع کر رہے ہیں کس ریفرنس سے کیلکولیشن کی جا رہی تو آئیے اسی سوال کو ایکسل میں حل کریں تو سلائڈ کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے wholesale price row five میں کالم بی میں لکھی that is two thousand four hundred پھر سیل پرائز آلریڈی گیون ہے that is four thousand five hundred پھر رو سیون میں ہم نے مارک اپ کیلکولیٹ کیا اور اس کا فارمولا لکھا جو یہاں نظر تو نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سیل میں ایک ہڈن فارمولا موجود ہے اور وہ فارمولا کیا ہے ایکول سائن پھر ہم نے سلیکٹ کیا سیل پرائز کو یعنی سیل بی سکس پھر مائنس سائن پھر cell B five in other words جب انٹر کی کی دبائیں گے تو جواب ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ آ جائے گا یہ two thousand one hundred difference ہے سیل پرائز اور ہول سیل پرائز کا ان ادر ورڈس یہ مارک اپ ہے آئیے اب پرسنٹ مارک اپ کا فارمولا دیکھیں جو یہاں شو کیا جا رہا ہے کالم بی میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ایکول سائن پھر آپ نے مارک اپ ان روپیز کو سلیکٹ کیا تو ایکسل نے بی سیون لکھ دیا اور ساتھ ہی ایک ریکٹینگل لگا دی ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلو ریکٹینگل بھی لگا دی ہے اور بلو کلر میں ہی بی سیون کو لکھا ہے پھر آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو ہول سیل پرائز پہ وہ سیل بی فائیو میں ہے تو جب آپ ٹو تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ کو کلک کریں گے تو ایکسل یہاں پہ بی فائیو لکھ دے گا یہ پہلی term B seven divided by B five is the ratio یہ فریکشن نکل آیا اس فریکشن کو اگر ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو پرسینٹ نکل آتا ہے تو فارمولے میں ہم نے ملٹیپلیکیشن سائن ایڈ کیا پھر پھر ون ہنڈریڈ اور جب انٹر کریں گے تو answer eighty seven point five جو میں نے اس فارمولے کے نیچے والے سیل میں لکھا ہوا ہے جب آپ یہ آ جائے گا ایٹی سیون پوائنٹ فائیو یا فریکشن میں اگر آپ نے جواب لینا ہو تو ہنڈریڈ کو پھر نہ لکھیے ان ادر ورڈس یہی جواب اگر فریکشن میں چاہیے تو equal sign B seven divided by B five تو آئیں اس کا شارٹ ریویو اس ایکسل ایپلیکیشن کا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ بیسکلی جب مارک اپ نکال رہے ہیں تو ایک فارمولا لکھ رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں یعنی ایک سیل کی ویلیو سے دوسرے سیل کی ویلیو کو مائنس کر رہے ہیں اور فارمولا کیسے لکھ رہے ہیں ایکول سائن پھر جو سیل پرائس ہے اس کو کلک کر رہے ہیں پھر مائنس پھر جو سیلف کاسٹ تھی اس کو کلک کر رہے ہیں اور پھر انٹر کی دبا رہے ہیں یہ تو تھا فارمولا جو آپ mark up in rupees calculate کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اب اسی مارک اپ کو جب پرسنٹیج میں ورک آؤٹ کرنا ہے تو اس میں آپ اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ ایکول سائن پھر مارک اپ ان روپیز یا وہ فریکشن اسٹریٹ آپ اسٹریٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور ملٹیپلائڈ بائی ون ہنڈریڈ تو آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں اس شیٹ کو کتنی آسانی سے ہم نے کر لیا اب آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہ ایک اور سوال mark up related a computer software retailer a mark up rate of forty percent find the selling price of a computer game that cost the retailer fifteen hundred دوبارہ اس کو ذرا ریویو کریں کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ریٹیلر ہے اور وہ مارک اپ استعمال کر رہا ہے فورٹی پرسینٹ تو اس میں اس نے ایک کمپیوٹر گیم خریدی ہے جس کی کاسٹ ففٹین ہنڈریڈ ہے آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں نوٹ کریں کہ یہاں پہ سوال بالکل اسٹریٹ ہے لیکن الفاظ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ سیلف کاسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا نہ پرچیز پرائز کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ ایسے سوال ان میں ان پٹ آخری سینٹینس میں دی گئی ہے حالانکہ عام طور پہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو پہلے ان پٹ بتائی جاتی ہے اور پھر آؤٹ پٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹرکی سوال اس طرح سے ہے کہ ماں کا بتا دیا فورٹی پرسینٹ پھر اینڈ پہ جا کے بتا دیا کہ اصل میں اس نے جو گیم خریدی اس کی کاسٹ اتنی آئی ففٹین ہنڈریڈ تو کیسے اس کو حل کریں گے سمپل فارمولا کہ یہاں تو سیلف کاسٹ دی ہوئی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں with the mark up in percent اور ان فریکشن یعنی یہ دونوں آپ کر سکتے ہیں فورٹی پرسینٹ کا فریکشن آپ ڈائریکٹلی نکال سکتے ہیں پوائنٹ فور تو یا تو آپ ففٹین ہنڈریڈ کو پوائنٹ فور سے ملٹیپلائی کریں اسٹریٹ آنسر آ جائے گا اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو self cost multiplied by percent mark up with the percent sign اور ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں تاکہ وہ فریکشن بن جائے تو آئیے اس کا حل دیکھیں سلائڈ پہ کیسے دکھایا گیا the up is forty percent of the cost so the mark up is zero point four multiplied by fifteen hundred to six hundred یعنی جواب اس ملٹیپلیکیشن کا سکس ہنڈریڈ آ گیا تو سیلنگ پرائس مارک آپ کو ایڈ کرنے سے نکلے گی self cost is fifteen hundred six hundred ہم نے مارک اپ ایڈ کیا تو جواب two thousand one hundred sale price آ گیا تو آئیے دیکھیں یہی سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پہ کہ پہلے ہم نے ہول سیل پرائس لکھی ففٹین ہنڈریڈ پھر پرسنٹ مارک اپ لکھا forty that means forty percent اب جو میں نے فارمولا لکھا ہے اس میں ایک نئی بات میں نے لکھی کہ بجائے اس کے کہ میں مارک اپ کو پہلے کیلکولیٹ کرتا اور اس کو پرائز میں ایڈ کرتا اور فائنل پرائز نکالتا میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ ملٹیپلیکیشن فیکٹر نکال رہا ہوں ہم ملٹیپلیکیشن فیکٹرز ڈسکس کر چکے ہیں آئیے میں آپ کی میموری ریفریش کرواؤں ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کیسے نکلتے ہیں ون میں percent divided by hundred add کیا جاتا ہے تو وہ ایک پرسینٹ ملٹیپلیکیشن فیکٹر بن جاتا ہے یعنی وہی کیلکولیشن جو آپ پہلے ماک اپ ورک آؤٹ کر کے اور اس کو ایڈ کر کے کر رہے تھے اب آپ نے ڈائریکٹلی ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا استعمال کیا اور جو بیس ویلیو ہے اس کو اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر سے جب ملٹیپلائی کیا تو آنسر ڈائریکٹلی آ گیا اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کا ٹین پرسینٹ ہے تو اٹ مینس کے multiplication factor one plus ten divided by hundred ہوگا ان ادر ورڈس جب ملٹیپلیکیشن فیکٹرز فیکٹرس کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ ون میں فریکشن کی شکل میں پرسنٹ کو لکھ دیا جائے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں thirty percent mark up fraction کیا ہوا thirty by hundred point three one میں ایڈ کریں تو آپ کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر 1.3 پوائنٹ آ گیا ان ادر ورڈس جب کیلکولیشن کرنی ہو ڈائریکٹ جواب نکالنا ہو تو بہتر یہی رہے گا کہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ورک آؤٹ کر لیا جائے اوریجنل ویلو سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے مثلا یہی فیکٹر جو ہم نے نکالا اگر ہمارے پاس سو روپے تھے سیلف کاسٹ ہم نے کہا سو روپے اور multiplication factor one point three ہے تو فائنل پرائز کیا نکلی one point three multiplied by hundred یعنی ون تھرٹی روپیز اگر ون تھاؤزینڈ پرائس ہے تو جواب کیا نکلا one point three into one thousand یعنی تھرٹین ہنڈریڈ تو آپ نے دیکھا کہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا ڈائریکٹ استعمال آپ کی جو کیلکولیشنس ہیں ان کے اسٹیپس کو ریڈیوس کر دیتا ہے تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے بعد اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں اور فارمولا اسٹڈی کریں نوٹ کریں فارمولا ہے ایکول سائن پھر بریکٹ پھر ون پھر فریکشن نکالا ہے فریکشن کیسے نکالا ہے کہ بی ایٹین سیل میں جو پرسنٹ مارک اپ ہے اس کو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیا ہے ان ادر ورڈس یہ جو ود ان بریکٹس ٹرم آپ دیکھ رہے ہیں one plus B eighteen divided by one hundred یہ آپ کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر اوریجنل ویلو جو بی سیونٹین سیل میں ہے ہول سیل پرائز تو ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کیا جائے گا تو جواب ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ آ جائے گا تو یہ ایک اور طریقہ ہم نے دیکھا جس سے ہم صرف تین سٹیپس میں ڈائریکٹلی کیلکولیشن کر سکتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں مارک ڈاؤن کا سوال ہے تو مارک ڈاؤن کو دیکھتے ہیں اس سوال میں کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے سوال کیا ہے an item originally priced at three thousand three hundred rupees is marked down اور marked twenty five percent off ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں is mark down by twenty five percent اور marked twenty five percent off یہ آف میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ پرائسز پہ اکثر شاپ کیپرز اسٹورس بتاتے ہیں کسٹمرز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سر اتنے پرسنٹ آف ہم نے کر دیا ہے ہماری جو سیل پرائس ہے اس پہ ہم نے تھرٹی پرسینٹ آف کر دیا ان ادر ورڈس جب لفظ آف استعمال ہو رہا ہے تو یہ ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم مارک ڈاؤن کی بات کریں گے تو mark percent certain percent off بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سوال میں یہ ٹرمینالوجی استعمال کی گئی تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے ورک آؤٹ کیا کرنا ہے کہ twenty five percent mark down ہے original price is three thousand three hundred تو سیل پرائز کیا ہے اور مارک ڈاؤن کیا ہے یعنی ان روپیز مارک ڈاؤن کیا ہوگا تو آئیے پہلے وربلی ذرا سوچیں کہ یہ سمپل کیلکولیشن کیسے ہوگی اوریجنل پرائز دی ہوئی ہے پھر پرسنٹ مارک ڈاؤن دیا ہوا ہے پھر دو سوال کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو بتائیے کہ مارک ڈاؤن روپیز کیا ہے پھر دوسرا پوچھا جا رہا ہے کہ ایکچوئل نیٹ پرائز کیا ہوگی تو یہاں پہ یا تو آپ پھر فریکشن کا استعمال کریں پرسنٹیج کو فریکشن میں کر لیں اور اوریجنل پرائز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ مارک ڈاؤن ان روپیز آ جائے گا اس کو اوریجنل پرائز سے سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کی نیٹ پرائز آ جائے گی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم ملٹیپلیکیشن فیکٹر استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی اگزامپل میں کیا تو اس کا جواب ہے یس آپ کر سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن فیکٹر صرف فرق یہ ہے کہ جب مارک ڈاؤن کی کیلکولیشنس ہوں گی تو ون مائنس آپ کریں گے یعنی multiplication factor will be one minus پھر percent divided by one hundred example کہ اگر ٹین پرسینٹ مارک ڈاؤن ہے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر کیا ہوا one minus ten divided by hundred in other words one minus zero point one تو وہ پوائنٹ نائن آ جائے گا تو یہ آپ کا ڈائریکٹ ملٹیپلیکیشن کے لیے ملٹی ملٹیپلیکیشن فیکٹر نکل آیا اس کو جب آپ اوریجنل پرائز سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی نیٹ پرائز نکل آئے گی تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ سوال کیسے حل کیا گیا اس میں بھی وہی ہے کہ first find the mark down تو مارک ڈاؤن کیا ہے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ تو اس کو zero point two five fraction نکال لیا گیا پرسینٹ کا اور جو پرائس ہے تھرٹی تھری ہنڈریڈ اسے جب ملٹیپلائی کیا گیا تو answer is eight twenty five اب آپ نے جو سیل پرائس نکالنی ہے وہ اوریجنل جو پرائس تھی اوریجنل ویلیو اس سے آپ نے مارک ڈاؤن کو سبٹریکٹ کرنا ہے یعنی 3300 جو تھری پرائس پرائز ہے مائنس ایٹ جو آپ نے مارک ڈاؤن نکالا تو آنسر 2475 آ گیا تو sale price in this case is 2475 آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہی سوال ایکسل میں کیسے ہوگا یہاں آپ نوٹ کریں رو ٹوینٹی ایٹ میں ہم نے لکھا ہے اوریجنل پرائز پھر کالم بی اسی رو میں سیل بی ٹوینٹی ایٹ میں ہم نے لکھا تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ پھر mark down percent mark down اگلی رو میں لکھا ہے اور کالم بی ٹوینٹی نائن میں یہ ویلیو ہے ٹوینٹی فائیو یعنی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ پھر رو تھرٹی میں ہم نے سیل پرائس ہم نکال رہے ہیں اور وہ کیسے نکال رہے ہیں پہلے ہم فارمولا لگا رہے ہیں فارمولا اس مارک ڈاؤن کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا آپ کو رو تھرٹی میں فارمولے کی وجہ سے مارک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا مگر یہ ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فارمولا جو آپ کے سامنے ہے یہ اصل میں مارک ڈاؤن ان روپیز کا فارمولا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایکول سائن پھر B twenty nine that is percent mark down divided by hundred یعنی آپ نے فریکشن نکال لیا and multiplied by original price یعنی بی ٹوینٹی ایٹ سیل تو اس مارک ڈاؤن کی ویلو جب آپ نے اوریجنل پرائز سے نکالی تو sale price words sale price کا بھی ایک فارمولا ہے جو یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اگر آپ کلک کریں اگر ورک شیٹ میں جا کے two thousand four seventy five پہ کلک کریں تو آپ کو فارمولا نظر آئے گا ایکول سائن اوریجنل پرائز یعنی cell B twenty eight minus cell B thirty تو یہ آپ کے سامنے سیل پرائس آ گئی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی آسانی سے مارک ڈاؤن کا یہ سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کر لیا تو اس سوال میں خاص بات کیا ہے آئیے ڈسکس کریں مائکروسافٹ ایکسل میں آپ نے دیکھا بار بار ایگزامپلس ہم کر رہے ہیں تو ایک بات جو کرنے والی ہوتی ہے کہ بیسک ڈیٹے کو جس شکل میں ہے اس شکل میں لکھ لیا جاتا ہے پھر جو ویلیو نکالنی ہے ویلیو یا ویلیوز نکالنی ہے وہاں آپ سیلز میں کوشچن مارک لکھ لیتے ہیں پھر آپ فارمولے لکھتے ہیں مثلاً سوال میں ایک فارمولا لکھا ہم نے کہ مارک ڈاؤن ان روپیز کیا ہے جب وہ فارمولا آ گیا تو جو نیٹ پرائز نکالنے کے لیے اوریجنل پرائز سے مارک ڈاؤن ان روپیز کو نکالنے کے لیے ایک فارمولا پھر لکھا تو pattern is exactly the same اب وہ جو بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ فریکشن یا ملٹیپلیکیشن فیکٹر یا پرسنٹ یہ تین طریقے اب آپ نے سیکھ لیے کہ فائنل فگر کو ڈائریکٹلی کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو میں ذرا فردر ایکسپلین کروں یہ تین طریقے اب آپ نے سیکھ لیے پہلا طریقہ کہ پرسنٹ دیا ہوا ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیجیے اور ملٹیپلائی کریں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے فریکشن ایک بنا لیا یعنی فارمولا ایسا لکھ رہے ہیں کہ فریکشن فارمولے میں خود بن رہا ہے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ مینٹل ارتھمیٹک کی بجائے فارمولے کو استعمال کریں تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ بجائے خود فریکشن کیلکولیٹ کرنے کے ہم سیلز کو پک کریں اور فریکشن کو ہم فارمولے میں لے آئیں اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ ان نیسری مسٹیکس نہیں ہوں گی تو یہ دوسرا طریقہ ہوا کہ فریکشن ڈائریکٹلی آپ استعمال کر رہے ہیں اب تیسرا طریقہ جو میں نے سمجھایا وہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ڈائریکٹلی نکال لیا جائے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر جہاں تو ویلیو انکریز ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے وہاں آپ نے ون پلس کرنا ہے اور جتنے پرسنٹ انکریز ہو رہی ہے اس کو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر کے فریکشن کی شکل میں لکھنا ہے یہاں بھی مشورہ یہ ہے کہ please don't do mental arithmetic اور اس فریکشن کو سیلز کو پک کر کے فارمولا کی شکل میں ورک آؤٹ کریں جب یہ فریکشن کے سیل ریفرنسز آ جائیں تو پھر ملٹیپلیکیشن سائن اور اوریجنل ویلیو تو یہ تینوں طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی سہولت کے مطابق کیلکولیشنس کریں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پہ تھوڑی سی اور بات فارمولا وہ استعمال کرنا چاہیے جو سب سے آسان ہو مقصد کیا ہوتا ہے ایک سوال حل کرنا ہے تو کیوں مشکل ترین فارمولا استعمال کیا جائے جو مجھے نہیں یاد تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ please use the simplest formulae جو ویریفائبل ہوں ویریفائی کیے جا سکیں آسان ہوں اور بار بار وہ یاد نہ کرنے پڑیں ان تینوں فارمولی میں میں فیور کروں گا کہ آپ فریکشن کو استعمال کریں یعنی ڈائریکٹلی پرسنٹ کی فگر ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ چونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ خود فریکشن ورک آؤٹ کرتے ہیں مینٹلی غلطی کا امکان ہے اگر آپ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی غلطی کا امکان ہے تو اس لیے سب سے آسان اور جو ایک یوزفل طریقہ ہے وہ یہ فریکشن استعمال کرنے کا تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اب ہم ڈسکاؤنٹ کی بات کریں گے پہلے تو ہم نے بات کی مارک ڈاؤن اب بات کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ مارک ڈاؤن اور ڈسکاؤنٹ میں کیا فرق ہے یہ میرا خیال ہے ڈسکس ہو جائے مارک اپ تو تھا نا کہ آپ نے سیلف کاسٹ پہ منافع نکال اپنا ڈالنا ہے تو اس کو مارک اپ اپورڈس آپ لے جا رہے ہیں پرائز کو اپورڈس مارک کر رہے ہیں انکریز کر رہے ہیں بعض سچویشنس میں مثلا سیل سچویشن کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے گڈس فورن نکل جائیں یا یہ آٹ سائزز ہیں تو سینس بنتا ہے کہ مارک ڈاؤن کر دیا جائے یعنی پرائز کو ریڈیوس کر دیا جائے سیل اتنے پرسنٹ پرائز ریڈکشن یہ مارک ڈاؤن ہے اب ڈسکاؤنٹ کیا ڈسکاؤنٹ نارمل سیل کا حصہ ہے ڈسکاؤنٹ عام سیلنگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ آپ اپنا ڈسکاؤنٹ کا سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ آپ کے کسٹمرز آپ کے پروڈکٹس زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں یعنی آپ نے ایک پرائس ریڈیوس کرنے کا بڑا دلچسپ اور بڑا ہی اٹریکٹو طریقہ ڈیولپ کیا کسٹمرس کے لیے اور وہ آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ مختلف لیولز پہ مختلف شکلوں میں کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ ملے یعنی اس کی اس کو پروڈکٹ کی پرائس میں ریڈکشن ملے اور اگر وہ والیومز پرچیز کر رہا ہے تو اگر والیوم بڑھتی جائے تو ڈسکاؤنٹ بھی کورسپونڈنگلی بڑھتا جائے تو یہ ڈسکاؤنٹ پہ بہت کام ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹ کی کئی قسمیں بھی ہیں اس لیے ڈسکاؤنٹ کو اس کے پراپر کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ ڈسکاؤنٹ کا پہلا سوال کیا ہے سوال کیا ہے کہ price of office equipment is rupees three thousand the manufacturer offers thirty percent trade discount find the net price and the trade discount amount تو اس پہ بات تھوڑی سی ہو جائے کہ یہاں بھی کیلکولیشن تو وہی ہے جو پہلے ہم کر رہے ہیں صرف الفاظ مختلف ہیں کہ اب یہاں پہ ایک نئی ٹرم جو پہلے ہم نے ٹچ تو کی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ لیکن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے کیا یہ وہ ڈسکاؤنٹ ہے جو آپ ٹریڈنگ ٹرانزیکشنس میں استعمال کرتے ہیں یعنی جب کمپنیز کے کسٹمرز کمپنیز کے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو کمپنیز اپنے ایک خاص حساب سے ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور ان ڈسکاؤنٹس کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کے سلسلے میں ڈسکاؤنٹس ہیں یعنی سمپل ڈسکاؤنٹ نہیں کہا جا رہا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہا جا رہا ہے اب کیلکولیشن کیسے ہونی ہے کیلکولیشن کا وہی طریقہ پرسینٹ دیا ہوا ہے اوریجنل لسٹ پرائز دی ہوئی ہے اور یا تو سوال یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ان روپیز کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ کے بعد اصل میں نیٹ پرائز کیا ہے تو آئیے اس کا حل دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک فارمولا دیا ہوا ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ net price is equal to L پھر بریکٹ ون مائنس ڈی اور یہ میں نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ اصل میں ایل مائنس ایل ڈی ہے اس پہ ذرا چھوٹی سی بات ایل مائنس ایل ڈی کیا ہے کہ ایل ہے لیس ہم نے ایک سمبل استعمال کیا ایل اور ڈسکاؤنٹ ڈی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ اتنا ہے جب لسٹ پرائز سے ملٹی ہوگا تو ڈسکاؤنٹ ان روپیز آ جائے گا اور جب آپ ایل سے ایل ڈی کو مائنس کریں گے تو آپ کی نیٹ پرائز آ جائے گی اب ایسا ایکسپریشن جب لکھا جا رہا ہے ایل مائنس ایل ڈی تو ایل از کامن اور اس کو باہر نکال رہے ہیں اور ایکسپریشن بن رہا ایل بریکٹ پھر ون مائنس ڈی تو don't be confused by this formula it's very straightforward کہ اصل میں ہے ایل مائنس ایل ڈی آپ کی آسانی کے لیے L within brackets one minus D تو آئیے سلائڈ پہ دیکھتے ہیں ایل جو لسٹ پرائز ہے وہ ہے تھری تھاؤزینڈ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ ود ان بریکٹ اب ڈسکاؤنٹ کیسے لکھا جا رہا ہے کہ ون مائنس لکھ رہے ہیں پوائنٹ تھری اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ one minus point three point three fraction میں ہے جب ون ہول کو ہم ون کہہ رہے ہیں تو اس سے پھر فریکشن کو ہی مائنس کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ کی ویلو پرسن میں ہے تو اس کو آپ فریکشن میں کنورٹ کریں گے جیسے اس کیس میں ون مائنس پوائنٹ تھری یعنی پوائنٹ سیون کی فگر آ گئی جو اصل میں ملٹیپلیکیشن فیکٹر نکل رہا ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ جب ون مائنس فریکشن کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر آ جائے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں اب فیکٹر آ گیا پوائنٹ سیون تو اس کو تین ہزار سے ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے اور جواب آ رہا ہے دو ہزار ایک سو تو اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ فارمولے کے مطابق کیا ہے ڈی ایل جہاں ڈی کی ویلیو ہے یا پرسنٹ ہے یا فریکشن ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ ڈی پرسنٹ میں تو تھرٹی ہے تو یہاں کیلکولیشن کی جا رہی ہے فریکشن کے ساتھ word thirty divided by hundred تو پوائنٹ تھری ملٹیپلیکیشن سائن یہ میں نے وہ مائکروسافٹ ایکسل والا سائن استعمال کیا آپ ایکس بھی استعمال کر سکتے ہیں جو نارمل میتھمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے تو point three multiplied by three thousand is nine hundred rupees تو یہ آپ نے ڈسکاؤنٹ نکال لیا اس سلائڈ پہ نیٹ پرائس پہلے نکالی جا چکی ہے ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو استعمال کر کے یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹلی بھی نکال سکتے تھے کہ مثلا ڈسکاؤنٹ ڈائریکٹلی نکال کے نائن ہنڈریڈ تو تھری تھاؤزینڈ سے مائنس کر دیں تو جواب آپ ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ آ جاتا ہے تو یہاں سوچ طلب باتیں ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میتھمیٹیکل میتھڈس کے حساب سے تو بڑے سمپل فارمولے ہیں لیکن کسی جگہ فریکشن کا استعمال ہو رہا ہے کسی جگہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا استعمال ہو رہا ہے کسی جگہ پہلے ڈسکاؤنٹ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور بعد میں نیٹ پرائس نکال رہے ہیں تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے تو سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے صحیح ہے آسان ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہی میتھڈ یا وہی فارمولا ہر جگہ استعمال کیا جائے آپ ویری بھی کر سکتے ہیں یعنی چینج بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف میتھڈس کو مختلف ٹائمز پہ استعمال کریں تاکہ ہم فمیلئر ہو جائیں یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک بات ہی نہ یاد کر لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ میرا تو کام اس فارمولے سے چل جائے گا اس کی مجھے باقیوں کی ضرورت کوئی نہیں تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اور دوسری بات جو میں پھر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل ہم بڑا فلوئنٹلی اب استعمال کر رہے ہیں ہر سوال میں مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کر رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ورک شیٹ ویب سائٹ پہ اس لیکچر کے لیے رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور فوراً آپ یہ سارے سوال ورک شیٹ کو استعمال کر کے کریں گے بلکہ یہاں ایک اور مشورہ وہ مشورہ یہ ہے کہ صرف ان سوالوں پہ تک مت رہیے صرف یہ سمجھنا کہ یہ میں سوال حل کر لوں تو یہ میرے لیے کافی ہے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پریکٹس میتھمیٹکس اسٹیٹسٹکس ایسے سبجیکٹس ہیں کہ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو کانسیپٹس کی سمجھ نہیں آئے گی so please do start with your own worksheets جو میں نے آپ کے لیے بنا کے ورک شیٹس رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں لیکن ان میں پھر ایکسپیریمنٹ کریں فارمولے چینج کریں ویلیوز چینج کریں نئی روز میں سملر فارمولے لکھیں کبھی ایک ویلیو کو نون کر لیں کبھی دوسرے کو نون کر لیں ان نونس ویری کریں دس از ایکسپیریمنٹیشن کہ تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ کوئی بھی کسی قسم کا سوال اگر میرے سامنے آ جائے تو میں وہ ورک شیٹ بڑے آرام سے بنا سکتا ہوں تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں یہ دیکھیں یہ سوال جو ہم نے ابھی مینولی کیا اب مائکروسافٹ ایکسل میں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں کہ price of equipment cell B thirty nine میں لکھا ہے three thousand percent trade discount B forty میں لکھا ہے تھرٹی پھر جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ فارمولے نے اس کو چھپا دیا ہے وہ ہے ایکچوئل ڈسکاؤنٹ ان روپیز اور وہ کیسے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ فارمولا لکھا ہوا ہے equal sign B forty that is percent discount divided by one hundred اور اس کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے بی تھرٹی نائن کے ساتھ which is the price of equipment اور جب ہم نے انٹر کی کی دبائی تو یہ نائن ہنڈریڈ کی ویلو جو یہاں نظر تو نہیں آ رہی لیکن جب آپ اس کو پریس کریں گے اس کی کو تو جواب نائن ہنڈریڈ آ جائے گا پھر آپ نے ایک فارمولا لکھا ہوا ہے نیٹ پرائس کا وہ فارمولا کیا ہے کہ price of equipment which is cell B thirty nine اس میں سے ہم نے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ان روپیز نکالنا ہے جو رو فورٹی ون میں ہم نے فارمولے سے نکالا تو فارمولا کیا ہوا اس کو ذرا ریوائز کریں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں اس سوال کو کیسے کیا یہ بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ آپ پہلے مارک اپ یا مارک ڈاؤن یا ڈسکاؤنٹ روپیز میں نکال رہے ہیں اور اس میں فریکشن کا استعمال کر رہے ہیں یہ اس فارمولے میں ہم نے فریکشن کا استعمال کیا یعنی discount percent divided by hundred multiplied by the price تو پھر جب نیٹ پرائس نکالنی تھی اس کا فارمولا لکھنے لگے تو وہ سمپلی ایکول سائن اور جس سیل میں اوریجنل پرائز پڑی ہوئی ہے اس سیل کو کلک کرنا ہے پھر مائنس جو مارک اپ یا مارک ڈاؤن یا ڈسکاؤنٹ جس سیل میں ہے اس کو کلک کرنا ہے اور پھر انٹر کی دبانی ہے تو اسینشلی دو فارمولے استعمال ہو رہے ہیں فریکشن کا استعمال ہے تو اس کو آپ دوسرے جو دو طریقے میں نے سمجھائے ہیں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کو بھی ٹرائی کریں یعنی اسی ورک شیٹ میں اگلی رو میں فارمولا دوسرے طریقے سے لکھیں فیکٹر کا استعمال کریں یا فریکشن دوسری جگہ ورک آؤٹ کر کے ڈیسیمل فریکشن کا استعمال کریں so please do these exercise in Microsoft Excel students آج کا لیکچر آپ نے دیکھا بڑے اہم ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا ایکچوئل اگزامپلس ہم نے کی تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اپلائی کیسے ہوتے ہیں یہ کانسیپٹس ڈسکاؤنٹ بڑا وائڈلی یوزڈ کانسیپٹ ہے کیسے استعمال ہوگا اس کے میتھڈس ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھے میں ساری کیلکولیشنس آپ کے لیے مینولی اور مائکروسافٹ ایکسل میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں آپ بھی کائنڈلی اسی طرح سے جاری رکھیں یعنی یہ نہ کریں کہ مینوئل کیلکولیشنس کو چھوڑ دیں اور صرف مائکروسافٹ ایکسل کو ہی قابو کریں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اپنی ابلٹی کیلکولیشن کرنے کی قابلیت اس کو نہ صرف مینٹلی بلکہ ایون کیلکولیٹر اور مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کریں اور جو میتھڈ میں آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں کائنڈلی ٹرائی دیز میتھڈس تو یہ تو تھا جو ہم نے ان تین ٹاپکس کے بارے میں آج سیکھا اگلے لیکچر میں پھر مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس دوسرے ایسپیکٹس اسی ٹائپ کے سوالات مختلف اینگلس سے پر ہیپس مور کمپلیکس تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کا ماڈیول آپ انجوائے کریں گے اسٹوڈینٹس آج کے لیے اتنا ہی مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے رہیے جو میں نسخے دیتا جا رہا ہوں ان کو استعمال کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ